اللہ تبارک تعالی مسلسل اس کے ساتھ امتحانات لیتے رہتے ہیں حالات اس کے سامنے آتے ہیں آزمائشیں آتے ہیں فتنے آتے ہیں اور وہ جماعت وہ حالات کا سامنا کرتی ہے فتنوں کا مقابلہ کرتی ہے کسی قسم کا اسے ڈر نہیں خوف نہیں اور دنیا کی کوئی چیز اس کو ڈرا نہیں سکتی اور اس کو پیچھے نہیں ڈھکیل سکتی اس لیے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس جماعت کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے ظاہری طور پر وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے باطل کا بول بالا ہوتا ہے لیکن آخر کار جیت حق کی ہوتی ہے اور باطل کی شکست ہوتی ہے دنیا میں جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں شروع شروع میں بہت سر اٹھاتی ہیں وہ طاقتیں قارون ہے فرعون ہے شداد ہے حامان نمرود ابو جہل ابو لہب جتنے بھی باطل کے نام ہیں آپ دیکھیں ایسی ایسی حالتیں ان کو ملی ہیں کامیابیاں ملتی نظر آئی ہیں کہ اہل حق کا طبقہ پریشان ہو کر یہ سوال کرنے لگتا ہے متا نصر اللہ آخر اللہ کی مدد آئے گی کب باطل اتنا سر اٹھا رہا ہے حق اتنا دب رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد قریب ہے صبر سے کام لو و بالحق وتواسو بالصبر و سو اس سرزمین پر اس وقت جو صاحب حق طبقہ ہے وہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ آخا کے غلام ہیں اللہ کے نیک بندوں کی جماعت ہے امت مسلمہ کا وجود جب سے ہوا اس کی تاریخ میں اس کی سرشت میں اس کی بنیاد میں امتحانات ہیں حالات ہیں کبھی راستوں میں کانٹے ڈالے گئے کبھی اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا گیا کبھی گرم تیل کی کھولتی ہوئی کڑائی کے اندر زندہ ڈال دیا گیا کبھی مرچ جلا کر الٹا اس امت کی ماں اور بہنوں کو لٹکایا گیا ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا جسم کے ٹکڑے کر کر ان کا ہار بنا کر باطل نے اپنے گلے میں ڈال کر ڈانس کیا ناچا یہ حالات اس امت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں امت حالات سے الگ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اگر کسی کو پرامن زندگی چاہیے اور حالات کا وہ مقابلہ کرنا نہیں چاہتا اسے اس امت میں رہنے کا حق نہیں ہے یہ امت میں رہنا ہے امتحان دینا پڑے گا حالات کا سامنا کرنا پڑے گا گالیاں سننی پڑیں گی تانے سننے پڑیں گے ملک مال آل اولاد کی قربانی دینی پڑے گی کسی کو بیوی محبوب ہو اولاد پسندیدہ ہو مال اور دولت اس کے جگر گوشہ ہو ایسے فرد کو اس امت میں رہنے کا حق نہیں ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں سید الانس ہیں سید الجن ہیں سید البشر ہیں ساخی کوثر ہیں شافی محشر ہیں آدم علیہ سلا تو وسلام کے جسم میں روح کو ڈالا گیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر جو جملہ دیکھا وہ یہی تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے دنیا کے بنائے جانے سے پہلے اللہ نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا یہ وہ ذات گرامی لیکن کافروں نے کہا کہ تم مجنون ہو تم شاعر ہو تم جادوگر ہو کون سی اس زمانے کی وہ گالی تھی جس کو اہل عرب نے ظالموں نے دشمنوں نے آخا کی طرف منسوب نہ کیا ہو اگر گالیوں سے بچنا ہوتا تانوں سے بچنا ہوتا حالات سے بچنا ہوتا اللہ تبارک تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پالتے ایسے پرورش کرتے جیسے سی پی کے اندر موتی کی پرورش ہوتی ہے جیسے کانٹوں کے درمیان پھول کی پرورش ہوتی ہے لیکن حالات اور حق یہ دونوں ملے ہوئے ہیں جو حق پر رہے گا حالات آئیں گے اور جو حالات کا سامنا کرے گا وہ منزل کو پائے گا ہر آئے دن ہر آنے والے لمحے میں ہر آنے والی سات میں یہ امت نت نئے حالات کا مقابلہ کر رہی ہے ایک فتنہ ختم نہیں ہونے پاتا دوسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے ابھی اس کی سر کو بھی کر نہیں پاتے ابھی علماء اس کے خلاف محاذ تیار کر نہیں پاتے پھر مشرق و مغرب شمال و جنوب سے اور فتنے جنم لیتے ہیں اس وقت ہندوستان میں مسلمان بڑی کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے بڑی پرخطر زندگی گزار رہا ہے اور بڑی آزمائش والی زندگی گزار رہا ہے ایک طرف مسلمانوں پر شکنجا کسا جا رہا ہے کہ تم داڑیاں نکالو پردے سے دستبردار ہو جاؤ اپنی مسجدوں میں جانا چھوڑ دو حج کے کوٹے میں کمی لاؤ ملازمتوں سے تمہیں نکال دیا گیا سیاست سے تمہیں الگ کر دیا گیا آبادی میں تمہارا نام و نشان نہیں اور مردم شماری میں تمہارا حساب و کتاب نہیں پھر مزید ایک نیا شوشا چھوڑا گیا اور فتنے جو آتے ہیں بظاہر حسین شکل میں آتے ہیں اور یہ شوشا چھوڑا گیا کہ تمہارے جو مدارس اور مکاتب ہندوستان میں چل رہے ہیں ان کے محتمم ان کے سفیر اور ان کے چندہ اصول کرنے والے بڑی محنتیں کرتے ہیں بڑی مشقتیں کرتے ہیں ہمیں تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی چندوں پر یہ مدرسے پل رہے ہیں صدقات پر یہ مدرسے پل رہے ہیں خیرات پر یہ مدرسے پل رہے ہیں کانگریس حکومت نے مرکز کی ارادہ کیا مدرسہ بورڈ ایک بل انہوں نے بنایا ابھی اسے پاس نہیں کیا اس مسودے کو ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ تمہارے ان مدارس کے فارغ علماء قرآن قانی پر جیتے ہیں فاتحہ پر جیتے ہیں ٹیوشن پڑھانے پڑھنے پر جیتے ہیں امامت اور معذمی کی چھوٹی تنخواہ پر جیتے ہیں اور ان مدارس میں پڑھنے اور پلنے والے بچے قوم کے صدقات خیرات اور چرم قربانی قربانی کے جانور کے چمڑوں پر پلتے ہیں ہم امداد دیں گے ہم مدد کریں گے ہم ان مدارس کو چلائیں گے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نہ رسید بک چھپے گی نہ سفیر چندے کے لیے جائے گا اور ان مداری سے عربیہ سے جو بوٹ سے ملحق ہوں گے جو فارغ ہوگا اور جو پڑھ کر نکلے گا اس کو سرکاری ملازمت دی جائے گی گورنمنٹ میں جاب دیا جائے گا کتنا خوبصورت جال پھینکا اور تمہاری قرآن کی تعلیم میں حدیث کی تعلیم میں تمہاری فقہ کی تعلیم میں اور تمہاری حنفی شافی ہمبلی مالکی مسلکی تعلیم میں ہم مداخلت نہیں کریں گے تمہاری تعلیم اپنی جگہ تمہارے اساتذہ اپنی جگہ ہم یہ کریں گے کہ ان کتابوں کے ساتھ بیسک کنڑا تعلیم تاکہ تمہارے مدرسے کا بچہ آگے جائے تو بس اڈے میں کسی اور سے کنڑا میں فارم فل اپ کرانے کا محتاج نہ ہو کہیں بورڈ میں انگلش لکھی ہوئی ہے وہ دوسروں سے پڑھانے کا محتاج نہ ہو دو چار استاد ہم دیں گے وہ تمہارے بچوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیں گے انگریزی کی تعلیم دیں گے مقامی زبان تلگو کنڑا ملیالم تمل یہ زبان سکھائیں گے کیا برا ہے اس میں تم چندوں سے بچ جاؤ گے تمہارے بچوں کو گورنمنٹ جاب ملے گا اور عصری تعلیم انہیں حاصل ہوگی کمپیوٹر کی تعلیم ہوگی کنڑا کی سائنس کی ٹیکنالوجی کی اور مقامی لینگویج کی اسی حسین دھوکے میں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ شکار ہو گیا آئے دن اخباروں کے اندر کانگریس کے جو مرکزی رہنما ہیں جو مدرسے ووٹ کے تعلق سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مدارس عربیہ اسے قبول کر لیں ہم تمہیں روپیہ دیں گے فنڈ دیں گے چندے کی ضرورت نہیں تمہارے کھانے کے معیار کو اونچا کریں گے کتابیں دیں گے بلڈنگ دیں گے تمہاری تعلیم میں مداخلت نہیں کریں گے مزید عصری تعلیم دیں گے اور تمہاری ڈگریوں کو قبول کریں گے اب شاہ ولی اللہ مدرسہ ہے بنگلور کا تعلیم القرآن ہے بسم اللہ نگر کا مسیح العلوم ہے ان کی ڈگریاں گورنمنٹ میں ناقابل قبول ہیں اگر کوئی ان مدرسوں کا فارغ یونیورسٹی میں جائے اور کہے کہ میں لیکچرار بننا چاہتا ہوں میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں کہیں گے یہ مدرسے کی ڈگری ناقابل قبول اب انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے مدرسے کو بورڈ سے ملحق کر لو گے تو ہم تمہاری ڈگریوں کو قبول کریں گے تمہیں کارپوریشن میں تمہیں بی ڈی اے میں تمہیں ودھان سبھا میں ملازمت دیں گے وہ طبقہ جو علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ طبقہ جو کیو ٹی وی کے علماء سے بیانات سنتا ہے وہ طبقہ جو انٹرنیٹ کے اندر انگلیاں چلا کر اسلامک ویب سائٹ دیکھ کر اپنے آپ کو علامت الدہر اور اپنے آپ کو مفتی اعظم سمجھتا ہے وہ طبقہ جو مساجد کے اندر جمعہ میں دیڑ کے بعد مرا ہوا کتا اور مرا ہوا سور کا پیشاب اور پاخانہ کھا کر آتا ہے وہ طبقہ جسے علماء کی پگڑیاں بھاتی نہیں وہ طبقہ جسے معذم کی صدا اچھی نہیں لگتی وہ طبقہ جو علماء اور اکابر اور بزرگان دین کی داڑیاں اور چھیلے اور بکری کے منہ کے بال میں جسے کوئی فرق نظر نہیں آتا کھل کر کپیل سپل کیا نام ہے اس کا کانگریزی وزیر کا اس کو کہا کہ تم وقت کے ولی ہو کہ مدرسوں کی فکر کر رہے ہو ہماری تعلیم میں بھی مداخلت نہیں ہے کمپیوٹر بھی دیتے ہو تنخواہ بھی دیتے ہو ڈیوٹی کی بھی ضمانت ہے جاب کی بھی ضمانت ہے کھل کر اخبارات کے اندر اس کی تائید کرنے لگے کہ کچھ ضمیر فروش اور پیٹ پالو علماء جن کی بلڈنگیں بن چکی ہیں اور جن کی جائیدادیں پراپرٹیاں ان کے نام ہو چکی ہیں وہ مدرسہ بورڈ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ آئے میدان عمل میں چندہ کرنے کے لیے وہ گلی کوچوں کے اندر جائیں پتا لگے گا کہ چندہ کرنا کتنا مشکل کام ہے صبح میں جاتے ہیں تو کہتا ہے یہ جمان نہیں دوپہر میں آؤ دوپہر میں جاتے ہیں تو کہتا ہے ابھی کاروبار نہیں ہوا شام میں جاتے ہیں تو کہتا ہے چراغ جلنے کے بعد چندہ نہیں دیتے اخباروں کے اندر مضامین لکھنے لگے کہ یہ جو پیٹ پالو طبقہ ہے جنہوں نے مدرسے کے نام پر جو ہے اپنی پراپرٹی بنا لی اپنے بنگلے بنا لے آج وہ مدرسہ بورڈ کی مخالفت کر رہے ہیں مدرسہ بورڈ مدرسے کے حق میں مفید ہے علماء کے حق میں مفید ہے اس طریقے سے انٹرنیٹ میں انگلیاں چلانے والے کیو ٹی وی کے پروگرام کو دیکھ کر اپنے آپ کو علامہ اور مفتی سمجھنے والے اس حسین جال میں اس خوبصورت دھوکے کے اندر آ گئے اور پھر کہنے لگے کہ مداری سے عربیہ اور مکاتب کو اس حکومت کے جو ہے مدرسہ بورڈ سے ملحق ہو جانا چاہیے تاکہ ہمارے وہ علماء کرام جن کی تنخواہیں چھ سو ہزار ڈیڑھ ہزار ہیں تو اسکیل بیس پر پے اسکیل بیس پر ان کی تنخواہ بارہ ہزار چودہ ہزار ہو جائے گی کیا علماء اچھی تنخواہ لینے کے مستحق نہیں کیا علماء ان کی ترقی ہونے کی مستحق نہیں یعنی ان کا ہر سال پرموشن ہوتا رہے گا ٹیچر سے ہیڈ ماسٹر بنیں گے پرنسپال بنیں گے پروفیسر بنیں گے یہ ترقیات پسند اس طریقے سے کھل کر یہ جمہوری طبقہ جن کا علماء سے رشتہ نہیں اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ہمارا تعلق کسی اللہ والے سے نہیں ہوتا اور کسی بزرگ سے نہیں ہوتا اور کسی عالم سے نہیں ہوتا نرے کتابوں سے صرف کتابوں سے علم نہیں آتا صرف انٹرنیٹ کے اندر مضامین کے پڑھ لینے سے علم علم نہیں آتا اس میں برکتیں اس علم میں روحانیت اس وقت آئے گی جب اس علم کا رشتہ صفا سے جا کر جڑے گا اس علم کا رشتہ دار ارقم سے جا کر جڑے گا اس علم کا رشتہ ان ابھی ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر جڑے گا اس علم کا رشتہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جا کر جڑے گا اس علم کا رشتہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ سے جب تک نہیں جڑے گا میرے رب کی عزت و جلال کی قسم لاکھ کتابیں پڑھ لو لاکھ انٹرنیٹ کے اندر تم جو ہے اس کی خاک چھان لو اور کیوں ٹی وی اور پروفیسر طاہر القادری کو صبح شام پڑھ لو سن لو میں رب کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک اس علم کا رشتہ صاحب علم سے نہیں ہوتا علم کی برکتیں نہیں ملیں گی اور علم کی روحانیت نہیں ملے گی قرآن شریف کے اندر ایسے لوگ جو صرف علم تو حاصل کرتے ہیں یعنی جن کے پاس معلومات کا خزانہ ہے لیکن بزرگوں سے تعلق نہیں ہے اکابرین سے رشتہ نہیں ہے علماء سے نسبت نہیں ہے قرآن کریم میں سور جمعہ کے پہلے رکو میں اللہ نے رشاد فرمایا مسل الدین الدینہ ملو يحمل اسفارا کہ جو لوگ تورات کو صاحب تورات کے بغیر لے لیتے ہیں اور حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام سے استفادہ نہیں کرتے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ان کے سامنے جا کر ادب سے نہیں بیٹھتے تورات لے کر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اردو میں ترجمہ پڑھ کر ہندی میں انگریزی میں انٹرنیٹ کے اندر مضامین دیکھ کر پروفیسر طاہر القادری جس کے بارے میں ہمارے علماء نے کہا کہ عیسائی مشنری سے یہ ملا ہوا ہے کافی دنوں تک ہم بھی دھوکے میں تھے بعض مرتبہ وہ جب درس ترمیزی دیتے ہیں اور درس بخاری دیتے ہیں کئی قاسمی ماہر کبارے علماء کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ پروفیسر طاہر القادری کو اللہ نے بہت علم دیا ہے کیو ٹی وی سے مسائل کا حل نکلتا ہے لیکن قربان جائے ہمارے اکابرین پر اور یہ اکابرین نہ ہوتے تو آج حق و باطل کا فیصلہ نہ ہوتا آج جنت اور جہنم کی تمیز نہ ہوتی آج جنتی اور جہنمی کا فرق نہ ہوتا آج اندھے اور بینا کا فرق نہ ہوتا آج گونگے اور بولنے والے کا فرق نہ ہوتا آج دوڑنے والے اور رینگنے لگنے والے کا فرق نہ ہوتا شکر ہے اللہ نے ہمارے سروں پر ایسے بزرگان دین کے سائے کو رکھا ہے جو ہمارے سینوں کے اندر کی خیانت اور ہمارے دلوں کے بھید کو لفافہ دیکھ کر وہ مضمون کو پہچان لیتے ہیں کافی دنوں تک دہلی کے وحید الدین خان جو الرسالہ میگزین منتلی نکالتے ہیں پوری دنیا میں ان کا بول بالا تھا مدارس عربیہ کے اندر ان کے رسالے کو پڑھا جاتا تھا ان کے لیکچر کو سنا جاتا تھا اور لوگ بڑے حیرت زدہ تھے اللہ نے کہاں سے علم دے دیا اللہ نے کہاں سے فلسفہ دے دیا اور کہاں سے لاجک اور منطق دے دی کتنا گہرا علم ہے جو بات کتابوں میں نہیں جو بات اسلاف میں نہیں جو بات ہماری ہسٹری اور تاریخ میں نہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں وحید الدین خان بیان کرتا تھا علماء کرام کا بہت بڑا طبقہ اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا کر حیرت سے وحید الدین خان کی طرف دیکھنے والا تھا میں بھی انہی دیکھنے والوں میں سے تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ان علماء کرام کا احسان ہے ان بزرگان دین کا احسان ہے سب سے پہلے دارلوم ندوت العلماء کے ایک استاد حضرت مولانا برہان الدین سمبلی دامد برکا تو ہم نے وحید الدین خلاف کے خان کے خلاف ایک مضمون انہوں نے لکھا ایک کتاب انہوں نے لکھی یہ دھوکہ باز آدمی ہے یہ آر ایس ایس سے ملا ہوا ہے یہ جو ہے شیوسینا سے ملا ہوا ہے یہ ہندو تہذیب اور انگریزی تہذیب اور اسلامی تہذیب کو ملانے کی باتیں کرتا ہے جب تک ہم اکابرین کو نہیں پڑھیں گے اکابرین کے دامن کو نہیں تھامیں گے ایسے وحید الدین خان ایسے سلمان رشدی ایسے تسلیمہ نسرین اور ابھی حال میں جو میں نے کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ابھی جو ہے دارلوم دیوبند کے ایک استاد نے ایک پرچا لکھا ایک مضمون جس میں کہا کہ ایک امت کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹی حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہیں اور دوسری جو رقیہ زینب یہ دوسری جو اور بیٹیاں ہیں تین یہ لے پالک بیٹیاں ہیں اس قسم کے فتنے امت کے اندر پیدا کرتے رہتے ہیں علماء سو یہودی ایجنٹ امریکی کتوں کے ایجنٹ پیسہ لے کر روپیہ لے کر امت کے اندر نت نئے فتنے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مدراس کے اندر ایک طبقہ کچھ مسلمانوں کو جوڑ کر یہ کہنے لگا کہ کلام پاک کی ساری آیتیں سچی ہیں لیکن سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے لقت جا کم رسول کلام پاک کی آیت نہیں ہے اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کرام کو ذمہ داری دی کلام پاک کو جمع کرنے کی تو یہ اصول مرتب کیا تھا کہ اگر کوئی آیت یا کوئی صورت یا قرآن کا حصہ لے کر آئے تو وہ دو گواہ پیش کرے یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کو قرآن وہ صحابہ جھوٹ نہیں کہتے لیکن انسان ہیں ان سے غلط فہمی ہو سکتی ہے اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قانون مرتب کیا کہ کلام پاک کا ثبوت دینے کے لیے ان کو دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو ساٹھ پر پانچ آیتوں کے لیے کلام پاک کی ہر آیت کے دو گواہ ملے لیکن یہ آیت لقت جا کم رسول عزیز تم جو سور توبہ کی آخری آیتوں میں ہے اس ایک صحابی لے کر آئے اس کا دوسرا گواہ نہ مل سکا بہت تلاش کیا لیکن گواہ نہ مل سکا یہ کم وقت امریکی ایجنٹ مسلمانوں کے اندر گمراہی اور مسلمانوں کو کلام پاک سے رشتہ کمزور کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ دیکھو حضرت عثمان غنی نے قانون بنایا ہر آیت کے دو گواہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں حدیث کے اعتبار سے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو ساٹھ پر پانچ آیتوں کے دو گواہ ہیں لیکن اس آیت کا ایک گواہ ہے لیکن قربان جائے ہمارے علماء کرام کی جو ہے گہری نگاہ پر بصیرت پر فراست پر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ آیت جو صحابی لے کر آئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر آدمی کی گواہی تنہا اس کی گواہی ہے لیکن یہ صحابی جو لکھت انفسی کم والی آیت لے کر آئے آخا نے چودہ سو تیس سال پہلے فرمایا ان کی صحابی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے تو یہ ہمارے علماء ہیں جو آنے والے فتنوں کو بھامتے ہیں آنے والے حالات کو بھانتے ہیں کوئی کتنا حسین جال اور خوبصورت جال نہ پھینکے یہ جو وہی دین خاں ہے یہ کہتا ہے ٹھاکرے کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ کہتا ہے اڈوانی کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ کہہ رہا تھا فرقہ وارانہ فساد کے اندر ظالم مسلمان ہے بہت زمانے تک یہ اہل زمانے کو ٹھکاتا رہا دھوکہ دیتا رہا لیکن بہت دنوں تک یہ دھوکہ نہیں دے سکا وحید الدین خان کے پوسٹ مارٹم کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ نے علماء حق کو پیدا کیا اور انہوں نے اس کا ایک ایک کر کر پوسٹ مارٹم کیا آج وحید الدین خان زندہ ہے کوئی اس کا نام لیوا نہیں آج اس کا ارسالہ پرچا ہے کوئی پڑھنے والا نہیں حیدرآباد سے ای ٹی وی اردو میں مستقل ہر ہفتے وحید الدین خان کی تفسیر نشر کی جاتی ہے اسی کی زبانی لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے زندہ اللہ نے اسے مردہ قرار دے دیا تو جب تک اہل علم سے اس کی نسبت نہ ہو مدارس سے نہ جڑے علماء سے نہ جڑے یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں اخبار میں آپ سن سکتے ہیں کسی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنے سے پڑھنا آ جائے گا اور اس پڑھنے کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا مسل الدین يحملوها كمثل الحمار ملو اسفارا میرے اللہ نے کہا کہ اگر ایک تھیلے کے اندر علم کی کتابوں کو رکھ دیا جائے توریت کو رکھ دیا جائے انجیل کو رکھ دیا جائے زبور کو رکھ دیا جائے کلام پاک کی تشریح کو رکھ دیا جائے اور اس کتابوں کتابوں ان کی تھیلی کو گدھے کے اوپر لاد دیا جائے تو کیا گدھے کو کہیں گے مولانا گدا کیا گدھے کو علامہ گدا اور گدھے کو مفتی گدا کہیں گے نہیں ہرگز نہیں مسل الدینہ ہم ملو تو سم ملم یہ ملوہ کا الحمار یہ ملو اسپارا جو علم تو لے صاحب علم سے جڑے نہیں علم تو لے دار ارقم اور صفا چبوترے سے جڑے نہیں علم تو لے شاہ ولی اللہ تک اس کی سند نہ جائے علم تو لے قاسم نانوتوی کے قدموں سے پھوٹنے والے چشموں سے وہ سیراب نہ ہو علم تو لے حضرت عبد العزیز سے اس کا رشتہ نہ ہو علم تو لے حضرت طاہر مدنی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں ان سے اس کی نسبت نہ ہو یہ ایسے علم ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا پروفیسر طاہر القادری جو ایک چمکتا ستارہ ہے کیو ٹی وی کا بہت دنوں تک ہم بھی دھوکے میں رہے کہ ایک سیدھا سادہ آدمی کتنا علم ہے کتنی بصیرت ہے لیکن ہمارے علماء کس کو بخشنے والے ہیں ہمارے علماء ہمارے اکابرین کی بصیرت جس کو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اتقو فراست المومن اے لوگو مومن کی فراست سے بچو وہ اللہ کی ٹارچ لے کر کا نور لے کر اور جنت کی روشنی لے کر وہ دیکھا کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے ہمارے بزرگان دین نے طاہر القادری کی زندگی کے ایسے گوشے کھنگال نکالے کہ اس نے برطانیہ کے اندر کہا عیسائیوں کو میری مسجد میں آ کر کھلے طور پر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس نے بیان دیا کہ کرسمس کے اندر اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے الحاظ بلّہ استغفر اللہ اور مجلس اجزا جو شیعہ لوگ منعقد کرتے ہیں اس مجلس کے اندر بذات خود یہ شریک ہوا ہے ہم نے انٹرنیٹ کے اندر ہمارے اکابرین نے اس کے بارے میں جو تحقیق کی اس کی کاپی کو ہم نے باہر لگایا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور معائنہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اکابرین کسی کے دھوکے میں آنے والے نہیں اور کسی کے حسین جال میں پھنسنے والے نہیں اسی طریقے سے سرزمین ہندوستان کے اندر ہر آنے والی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتی ہے ستم کرتی ہے کبھی کبھی فرقہ وارانہ فساد کر کر کبھی نوجوانوں کو قید کر کر کبھی ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹ کر کبھی ان کو ملازمتوں سے بے دخل کر کر کبھی مردم شماری یعنی جب جو ہے گنا جاتا ہے آدمیوں کو تو مسلمانوں کی تعداد کم بتا کر کبھی ان کے نمائندے پارلیمنٹ کے اندر کم بھیج کر کبھی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں داخلہ نہ دلا کر ڈاکٹروں کی تعداد انجینئروں کی تعداد اور آئی پی ایس آئی ایس افسر کے تعداد کم کر کر کئی طریقوں سے یہ ظلم کرنے والی ظالمانہ طاقتیں آج ایک نیا شوشا لے کر کہ ہم تمہارے مدرسوں کے خود کفیل بنیں گے ہم راشن دیں گے ہم کتاب دیں گے جو کل تک خون کی ہولی کھیلا کرتے تھے کل تک جن کی تاریخ کے اندر گجرات کا باپ سیاہ باپ لکھا جا رہا تھا کل تک جن کی تاریخ کے اندر ملیانہ اور مراد آباد اور میرٹھ کا فساد سیاہ حرفوں سے لکھا جاتا تھا کل تک جن کی تاریخ کے اندر اسرائیل سے ہاتھ ملانے کی بات کہی گئی اور ہندوستانی پولیس اور ہندوستانی ایجنسیوں کو اسرائیل سے جنہوں نے تربیت حاصل کی تاکہ وہ حربے ہندوستان کے اندر استعمال کیے جائیں جو اسرائیل فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ حربے استعمال کرتی ہے اچانک آج اس حکومت کو کیا ہو گیا جو کل تک حج کی سبسڈی کو ختم کرنے کی بات جو کل تک مسلمانوں کے نام راشن کارڈ اور ووٹنگ لسٹ سے نکالنے کی بات کہا کرتی تھی ظالموں کو جس نے کھلی چھوٹ دی گجرات کے مودی کو کئی مقدمے دائر کیے ہمارے بڑوں نے چھوٹے چھوٹے مقدموں پر اور شبے کی بنیاد پر ڈوٹ کی بنیاد پر سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کی زندگی موت اور زندگی کے بیچ جس کی کر دی جن کی بیویاں نہ تو بے کی زندگی گزار سکتی ہیں نہ تو شادی شدہ زندگی گزار سکتی ہیں نہ تو ان کے بچے یتیم کی زندگی گزار سکتے ہیں کہ چلو میرا باپ مر گیا نہ خوشحالی کی زندگی گزار سکتے ہیں کہ چلو میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ہے اور شفقت کا سایہ میرے سر پر ہے باپ زندہ ہے بچے یتیمی زندگی گزار رہے ہیں شوہر زندہ ہے عورت بے کی زندگی گزار رہی ہے ماں کے آنکھوں کی ٹھنڈک زندہ ہے ماں تڑپ تڑپ کر راتیں بتا رہی ہیں آخر ایسی ظالمانہ اور ایسی کافرانہ اور مشرکانہ جو سیکولرزم اور جمہوریت کا جس نے لبادہ اور رکھا ہے آج اس کو کیا ہو گیا کہ کل تک داڑھی والوں کو دہشت گرد کہتے تھے کل تک یہ مدارس عربیہ کو دہشت گردی کا اڈا بتاتے تھے اور انہوں نے مدارس کے وجود کو ختم کرنے کی بات کہی اور جن ممالک کے اندر مدرسوں پر بمباری کی جاتی ہے میزائل ڈالے جاتے ہیں ان کے یہاں لڈو تقسیم ہوتے ہیں ان کے یہاں مٹھائی تقسیم ہوتے ہیں ارے کیا ہو گیا کیا یہ آنکھ صحیح دیکھ رہی ہے کیا یہ کان صحیح سن رہے ہیں یہ ہمیں مدد کریں گے یہ ہمیں جاب دیں گے یہ ہمیں ایڈ دیں گے یہ ہمیں راشن دیں گے یہ ہمارے مدرسوں کو کمپیوٹر دیں گے نہیں نہیں جب تک مدنی خان وادے کے لوگ اکابرین اور جب تک انار کے درخت کی شاخیں کا سایہ اس ہندوستان کے اندر رہے گا اور جب تک دارلوم دیوبند کے مول سری کے احاطے میں جہاں پر کنواں ہے اس کنویں کے پاس ایک خواب دیکھا ایک بزرگ نے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے دودھ نکال کر ایک قطار کھڑی ہوئی ہے اور ان قطار والوں کو آپ علیہ اللہ وسلام دودھ پلا رہے ہیں کوئی بالٹی بھر کوئی ڈرم لے کر کوئی جگ میں کوئی گلاس میں کوئی چلو میں کوئی قطروں میں دودھ پی رہا ہے حضرت مولانا یاقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے ان کو اس شخص نے جا کر خواب بیان کیا کہ میں نے خواب کے اندر دارلوم دیوبند کے احاطہ مول سری مول سری ایک پھل کا نام ہے اس درخت احاطے میں سہن میں جو ہے جہاں درخت ہے اس کو احاطے ملسری کہا جاتا ہے جہاں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے جنازہ رکھنے کا نشان بنایا تو دوسرے دن وہ نشان پایا گیا اور ہمارے اکابرین نے کہا کہ جج کا جنازہ اس نشان میں رکھ کر پڑھایا جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت کے سامان کر دیتے ہیں مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو اس نے خواب بیان کیا کہ یہاں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تقسیم فرما رہے ہیں ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ڈرم لے کر کوئی بالٹی لے کر کوئی جگ میں کوئی گلاس میں کوئی چلو میں کوئی قطروں میں دودھ پی رہا ہے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور کہا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دیوبند سے جو لوگ علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کریں گے آپ نے یہ جو دودھ دیا وہ علم نبوی تھا جو ڈرم میں لے رہا تھا وہ زیادہ لے رہا تھا جو بالٹی میں لے رہا تھا اس سے کم لے رہا تھا جو جگ میں لے رہا تھا اس سے کم لے رہا تھا جو جتنا دودھ وہاں سے پیا حضرت مولانا یاہوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اتنا علم صفا اتنا علم حدیث اور اتنا علم دین اللہ تبارک تعالیٰ سے مرحمت فرمائیں گے اس احاطہ مول سری کے میں جو کنواں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جس نے دودھ کا پیالہ پیا یہ دودھ کے پیالہ پینے والے اس ہندوستان میں اور دنیا کے کسی علاقے میں اور دنیا کے کسی چپے کے اندر رہیں گے میرے اللہ کی قسم یہ گمراہ کرنے والے کبھی گمراہ نہیں کر پائیں گے یہ ہمیں کمپیوٹر دیں یہ ہمیں تنخواہ دے یہ ہمیں جو ہے مدارس سے نکلے ہوئے بچوں پر رحم کرے کرم کرے تم گدھا چرانے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو تم شراب پینے والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جنہوں نے احاطہ ملسری کے کنویں سے دودھ پیا تھا آپ کے ہاتھوں جنہوں نے انار کے درخت کے سائے کے اندر بیٹھ کر جنہوں نے قال قال اللہ رسول کا سبق حاصل کیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم زمانہ چاہے کتنا پرفتن ہو جائے حالات چاہے جتنے خراب ہو جائے جب تک دارلوم دیوبند رہے گا انار کا درخت کا سایہ اس ہندوستان پر رہے گا اس کنویں کے دودھ پینے والے وہاں کے فارغ اور دارلوم دیوبند کے بچے اس ہندوستان کے اندر رہیں گے کوئی حکومت ہندوستان کے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی مداری سے کو للچائی بھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی وہ پیسوں کی بات کرے وہ عہدوں کی بات کرے وہ لالوچ دیں ہمارے یہ دودھ پینے والے بچے اور یہ ہمارے انار کے سائے میں پرورش پانے والے مننے مننے مجاہد انشاءاللہ ان کے دھوکوں میں آنے والے نہیں ان کے فریب میں آنے والے نہیں حضرات یہ جو حکومت کا منصوبہ مدرسہ ووٹ کا ہے یہ سراسر ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک یہ مدرسے والوں کو دہشت گرد کہتے تھے فارغین کو یہ ٹیلیوسٹ کہتے تھے سے عربیہ کو دہشت گردی کا اڈا بتایا کرتے تھے آج اچانک ان میں ہمدردی کی لہر کہاں سے دوڑ گئی ارے مداری عربیہ کو جانے والے کتنے بچے ہوتے ہیں جے نگر میں بسم اللہ نگر آپ کا یارب نگر آپ کا شیواجی نگر کتنے بچے کالجوں کو جاتے ہیں کتنے بچے یونیورسٹیوں کو جاتے ہیں اور کتنے بچے مداری عربیہ کا رخ کرتے ہیں ہندوستان کے اندر جب مداری عربیہ کا سروے کیا گیا اور مسلمان پاپولیشن کو دیکھا گیا اور مسلمانوں کی آبادی کو دیکھا گیا تو صرف فور پرسینٹ یعنی چار فیصد مسلمان اپنے بچوں کو مداری سے رویہ بھیجتے ہیں نوت پر چھ پرسنٹ مسلمانوں کے بچے اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے ہیں حکومت کو اگر ہمدردی کرنا ہو اور حکومت کو اگر خیر خواہی کرنا ہو نوت پر چھ پرسنٹ فیصد طبقہ بڑا ہے یا چار پرسنٹ طبقہ بڑا ہے نوت پر چھ فیصد جو مسلمان اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں ان کو وہ یونیفارم دے ان کو وہ فیس دے ان کو وہ ترقیات دے ان کو نوکری کی ضمانت دے ان کو رہنے دے مدارس عربیہ کی بنیاد مال کی بنیاد پر نہیں بنی دولت کی بنیاد پر نہیں بنی مدرسے میں پڑھنے والے اور مدرسے میں پڑھانے والے ان کی نگاہ تنخواہوں پر نہیں رہتی موزن تنخواہ پر نہیں پلتا امام تنخواہ پر نہیں پلتا قال اللہ قال رسول پڑھانے والا تنخواہ پر نہیں پلتا یہ حکومت کا دھوکہ ہے کہ انہوں نے مداری سے اور کالج کو سیم سمجھ لیا ایک سمجھ لیا ارے تم اندھے ہو چکے ہو کیا تمہاری عقل ماری جا چکی ہے کیا تم مجنون اور پاگل ہو چکے ہو اگر پاگل ہو تو کہو ہم تمہیں دیوانوں کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں گے ہم تمہاری مدد کریں گے ہم تمہاری دوا دارو کا اور تمہارے علاج معالجے کے لیے ہم جمعہ میں تمہیں چندہ اکٹھا کر کے دیں گے کیا کالج یونیورسٹی اور مدرسوں کے اندر فرق نہیں آتا کیا مدرسے والے کبھی سڑک کے لائٹوں کو پھوڑا ہے کیا مدرسے والے کبھی بسوں کو آگ لگاتے ہیں کیا مدرسے والے کبھی عشق و معاشقہ کرتے ہیں کیا مدرسے والے کبھی پڑھانے والے کو لے کر بھاگتے ہیں کیا مدرسوں کے اندر گانجا بیچا جاتا ہے کیا مدرسوں کے اندر افیم اور چرس کا استعمال کیا جاتا ہے کیا مدرسوں کے اندر نشہ کیا جاتا ہے مدرسے اخلاق سکھاتے ہیں انسانیت کے اڈے ہیں بنو آدم کو پیدا کرتے ہیں وہ پڑوسی کے حقوق بتاتے ہیں وہ ماں کا درجہ بتاتے ہیں وہ باپ کا مقام بتاتے ہیں وہ بڑوں پر جو ہے بڑوں کی بڑوں کی باندھنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا بڑوں کا اکرام احترام کرنا یہ سکھاتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ مدارس رویہ اور کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ جنت اور جہنم کے اندر فرق ہے مدرسوں کے اندر زنا نہیں ہے ایڈس نہیں ہے کینسر نہیں ہے لڑائیاں نہیں ہیں جھگڑے نہیں ہیں مدارس عربیہ ایک اچھے شہری پیدا کر کر اس ہندوستان کو دے رہے ہیں مدارس عربیہ ظلم کو ختم کرنے والی اسپرٹ پیدا کر کر مجاہدوں کو دے رہے ہیں تمہارے کالج رشوت خور افسران کو دیکھ رہے ہیں دے رہے ہیں تمہاری یونیورسٹیاں حرام خور جو لوگوں کے خون کا سودا کرنے والے فوجیوں کے مرے ہوئے فوجیوں کے شہید فوجیوں کے تابوت کا گھوٹالا کرنے والے اور جانوروں کی گھاس کا گھوٹالا کرنے والے کتے کے بسکٹ کا گھوٹالا کرنے والے اور یتیموں کے مال کا گھوٹالا کرنے والے کون سا ہے اس ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک وجود میں نہیں آیا زمین دکھتی ہے زمین کا گھوٹالا ہوا دکھتی ہے فضا کا گھوٹالا ہوائی جہاز کا گھوٹالہ بلڈنگیں نظر آتی ہیں بلڈنگوں کا گھوٹالا پل نظر آتا ہے پلوں کا گھوٹالہ بس نظر آتی ہے بسوں کا گھوٹالا دسترخان پر بیٹھتے ہیں چاولوں کا گھوٹالا چائے پیتے ہیں شکر کا گھوٹالا نمک ڈالتے ہیں کون سا وہ گھوٹالا ہے کہ کون سی وہ چیز ہے کہ جس کو تم نے نیلام نہ کیا ہو اور جس کو تم نے بے عزت نہ کیا ہو اور بے آبرو نہ کیا ہو تمہارے تھانے تمہاری عدالتیں اور تمہاری فوج تمہاری ملٹری اسی یونیورسٹیوں کی پیدا کردہ قوم ہے اسی کالجوں کی پیدا کردہ قوم ہے یہ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں یہاں کتنا انصاف چلتا ہے یہاں کے کتے یہاں کے خنزیر یہاں کے فضا میں اڑنے والے کبے اگر بول سکتے تو تمہارے عدالتوں پر رو دے تمہاری انصاف خانوں پر یہ ماتم کر دے اور تاریخ ہماری دکھاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ جب امریکہ کے دورے پر گئے بش کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر مداری عربیہ رویہ انیس سو سینتالیس سے پہلے سے ہندوستان کے اندر میری اس دور حکومت کے آج کے دن اور آج کے وقت تک برابر چلے آ رہے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے کہا کہ اب تک مداری ربیہ کا ریکارڈ ہے کہ نہ تو اس سے کوئی دہشت گرد پیدا ہوا نہ آج تک کوئی فرقہ پر ثابت کر سکا کہ یہ مدارس عربیہ دہشت گردی کے اڈے ہیں خود ہندوستان کے وزیر اعظم نے اعتراف کیا دنیا کے فرون کے سامنے کہ مدار عربیہ صاف ستھرے ہیں یہاں انسانیت کے کارخانے ہیں یہاں احترام سکھایا جاتا ہے یہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے یہاں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سکھایا جاتا ہے یہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے اور جانور کو لٹانے کے بعد جانور کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب میری موت ہونے والی ہے اس کا حلق سوکھ جاتا ہے تعلیم دی جاتی ہے کہ مرنے والے جانور کے حلق کو بھی سوکھانا رکھا جائے جائے کہ کسی انسان کا قتل کیا جائے چوری کی جائے ڈھاکہ ڈالا جائے پڑوسیوں کے حقوق مارا جائے جائیداد اور میراث کو جو ہے ہڑپ کیا جائے مرنے والے جانور کے حلق کو سوکھا رکھنے کی ہدایت نہیں دی کہا کہ اس کی بھی رعایت کرو یہ ہے مدار عربیہ کی تاریخ یہ مدارس عربیہ ہیں جو انسانیت کے کارخانے ہیں ان دو ہزار دو دو ہزار تین اور دو ہزار چار ہندوستان کے ہوم منسٹر نے وزیر داخلہ نے پورے ہندوستان کے جو تھانے تھے ان تھانوں کے آر کو انہوں نے جو ہے نوٹ کیا کہ کس تھانے میں کتنے آر لکھے لکھائے جاتے ہیں اور کتنے مقدمے درج کیے جاتے ہیں دو ہزار دو دو ہزار تین اور دو ہزار چار اور پانچ یہ تو چار سالوں کے اندر جب تعداد دیکھی گئی مداری سے عربیہ کے جو ایف آئی آر درج کیے گئے تھے کسی سال میں ساڑھے تین سو اور دو ہزار پانچ میں پانچ سو چھتیس ایف آئی آر درج کیے گئے وزیر داخلہ نے کہا جس قوم کے یتیم بچے جس قوم کے غریب بچے جن مداری سے کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں پورے پورے سال میں چار سو پانچ سو تین سو یہ ان کے ایف آئی آر کی جو ہے تعداد ہے جبکہ صرف ایک گاؤں کے تھانے میں روزانہ سینکڑوں مقدمے آتے ہیں اور ماہانہ سینکڑوں مقدمے درج یف آئی آر درج کیے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان مدارس عربیہ کے اندر کتنے باخ لاکھ شہری رہتے ہیں اور کتنے جھگڑے کم ہوتے ہیں اور کتنے اختلافات کم ہوتے ہیں مندروں کے ایف آئی آر چرچوں کے اور گردواروں کے یف آئی آر دو ہزار دو دو ہزار تین دو ہزار چار اور دو ہزار پانچ میں بتایا گیا ہزاروں کی تعداد میں مندروں کے گھبلے آئے گردواروں کے ایف آئی آر درج کیے گئے چرچوں کے ایف آئی آر درج کیے گئے ہر اعتبار سے مسلمان قوم جو مدارس عربیہ سے وابستہ ہے وہ ایک نیک شہریوں کو پیدا کر خود نیک شہری ہیں اور نیک شہریوں کو پیدا کرتے ہیں یہ انسانیت کے احترام کے اکرام کے اور خیر خواہی کے یہ وہ کارخانے ہیں کہ جو کارخانے قوم کے اندر اچھے کردار والے کیریکٹر والے شہریوں کو پیدا کرتے ہیں انہی مداری عربیہ سے نکلے ہوئے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ تھے اگر یہ کسی یونیورسٹی سے نکلتے اگر کسی کالج میں پڑھتے یا برطانیہ کی کسی درسگاہ میں یہ تعلیم حاصل کرتے تو شاید وزیر تعلیم نہ بنتے ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جو مولانا بھی تھے مداری عربیہ سے جن کا رشتہ تھا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مداری سے عربیہ صرف مسجدوں کے ملا اور معذم اور مدرس اور ٹیوشن پڑھانے والوں کو پیدا نہیں کرتے مدارس عربیہ وقت کے وزیر تعلیم کو پیدا کرتے ہیں مدارس عربیہ نے ذاکر حسین کو پیدا کیا جو ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ تھے دائب صدر جمہوریہ کو پیدا کیا وزیر تعلیم کو پیدا کیا ایسے ایسے جوہر مداری عربیہ نے دکھائے کہ آج غیر بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ایک مدرسے کے ذمہ دار تھے ایک مدرسے کے طالب علم تھے ایک مدرسے کے فیض یافتہ تھے اگر ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف انگریزوں کی سازش کو نہ پہچانا ہوتا انگریزوں کے مکر اور ان کے فریب اور ان کے جد کو نہ پہچانا ہوتا نہ ٹیپو کسی مدرسے کے اندر پیدا ہوتا نہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا نہ کوئی اور جو ہے مجاہد پیدا ہوتا نہ غازی پیدا ہوتا شاہ عبد العزیز محدث دہلی رحمت اللہ علیہ جو مدرسے کی پیداوار تھے انہوں نے ہندوستان کے اندر انگریزوں کی چال کو پہچانا ان کے مکر ان کے فریب کو پہچانا ان کے دجل کو پہچانا اور فتوا دیا کہ یہ انگریزوں کی حکومت ظالمانہ حکومت ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے مسلک کی لڑائی نہیں تھی مکتب فکر کی لڑائی نہیں تھی ہندوستان کی اور قوم کی ملت کی ملک سے محبت تھی ملک کے ملک سے محبت کرنے والے جانساروں کو مدرسوں نے پیدا کیا تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے اکابرین ہمارے علماء ہمارے بوریاں نشین جو ٹوٹے پوٹے بوریوں کے اندر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کا درس دیا کرتے تھے اور درس لیا کرتے تھے انہوں نے اس ملک سے وفاداری کا اس ملک سے محبت کا وہ ثبوت دیا وہ ثبوت دیا اور وہ قربانیاں دی وہ خون دیا کہ مسلمانوں کے علماء کا خون اور غیروں کا پسینہ بھی اتنا نہیں بہا جتنا کہ ہمارے اکابرین کا خون بہا یہ مستقل تاریخ ہے اس نے محبان وطن دیے اس نے مجاہدان ملک دیے اس نے وفاداران وطن دیے ہر طبقے کے اندر سائنس کے طبقے میں ٹیکنالوجی کے طبقے میں سیاست کے طبقے میں مدرس مدارس کے طبقے میں ہر طبقے کے اندر اس نے وہ جو ہے جوہر نمایاں جوہر انہوں نے مرحمت فرمائے جس کے احسان کو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا اور قیامت تک جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا انسانیت کا وہ سبق دیا وہ سبق دیا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ جن کا تعلق مداری عربیہ سے ہے جن کا تعلق خان کے کے سیدھا بوریوں سے اور خانخواہ کے پھٹی ہوئی اور چٹائیوں سے جن کا تعلق ہے وہ انسانیت کا سبق دیا وہ احترام کا سبق دیا آپ جانتے ہیں کہ ان بزرگان دین کی خانخواہوں کے اندر لنگر لگا لگتے تھے اور اس میں ہزاروں اس ملک کے غریب یتیم بےکس مجبور اور مظلوم کھانا کھانے آیا کرتے تھے آج بھی لنگر حضرت تاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اجمیر کے اندر حضرت کی دیکھ کے نام سے اجمیر کی دیکھ کے نام سے مشہور ہے جو آج کے حضرت کے زمانے سے چلا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے در کو جائیں حضرت فرید الدین گن شکر یہ کون ہے فرید الدین گن شکر کون سی کالج کے پڑے ہوئے کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اور کون سی اسکول کے فیض یافتہ یہ مدارس کا صدقہ تھا جن مدارس اور جن خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر یہ ولایت کے مراتب انہوں نے حاصل کیے اور انسانیت کا وہ درس دیا وہ سبق دیا کہ جس زمانے کے اندر انسانوں کے اندر بھید بھاؤ تھا یہ شودر ہے یہ برہمن ہے یہ طبقہ اس طبقے کے سائے میں نہیں جا سکتا یہ طبقہ بڑا ہے شیڈول کاسٹ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے ایسے زمانے میں انسانیت کا وہ درس دیا احترام انسانیت وہ سکھائے کہ دنیا اش اش کرتی رہ گئی ایک مرتبہ آج اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دسترخوان لگا ہوا تھا لوگ اجازت کے انتظار میں تھے کہ حضرت کب کہیں گے بسم اللہ شروع کرو اور ہم لوگ کھانا کھائیں گے ہر ایک دسترخوان کے اندر بیٹھا ہوا تھا آج آج میری رحمت اللہ علیہ کی طرف نگاہیں اٹھ رہی تھی اب اجازت دیں گے تب اجازت دیں گے جب نگاہیں اٹھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ فلاں آدمی جب تک میرے ساتھ میرے برتن میں میرے ہاتھ کا نوالا نہیں کھائے گا اس وقت تک تم اپنی روٹیوں کو توڑ نہیں سکتے اپنے کھانے کو شروع نہیں کر سکتے سارے لوگ بڑے پریشان ہو گئے یا اللہ کیا ماجرا ہے یا اللہ وہ کون آدمی ہے زمانے کا کون سا قطب ہے کون ابدال ہے کون ولی ہے کون آگے چل کر مقام شہادت پانے والا ہے کہ جس کے بغیر آج میری رحمت اللہ علیہ اس دسترخان کی کاروائی کو آگے نہیں بڑھا سکتے تو اس کے بعد حضرت سے کہا حکم فرمائیے ہم اس بندے کو اس دسترخان پر حاصل کر جو ہے لے آئیں گے حاضر خدمت کریں گے سب کی کان کھڑے ہو گئے سب کی نگاہیں دیکھنے لگی وہ کون جو ہے ولی اور قطب ابدال میں ہوگا جس کا انتظار آج وقت کا ایک ابدال اور کائنات کا جوہر ہیرا کر رہا ہے جب حضرت نے کہا لوگ حیرت میں رہ گئے کوئی اور نہیں یہ نیم برہنا رہنے والا یعنی آدھے اور کچے کپڑے پہننے والا کبھی شرم گاہ کا پیچھے کا حصہ کپڑا اٹھ کر نظر آ رہا ہے کبھی شرم گاہ کا آگے کا حصہ کپڑا اٹھ کر نظر آ رہا ہے اور گٹروں کے اندر پیشاب پاخانہ اٹھانے والا جس کو قوم اگر آ جائے اس کا سایہ پڑ جائے تو لوگ غسل واجب سمجھتے تھے آج حضرت نے کہا کہ میرے ہاتھ کا نوالا میرے برتن میں میرے بغل میں بیٹھ کر وہ کھائے گا لوگ کہنے لگے آج حضرت کو کون سی مجزوبیت تاری ہے آج حضرت پر کون سا وجد اور کون سے فنا کی کیفیت تاری ہے جس آدمی سے ساری قوم متنفر ہو جس کو اپنا اپنے قریب کرنا گوارا نہ کرتی ہو جو قریب ہو جائے آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا آج حضرت کو کیا ہو گیا کیا ہو گیا حضرت کا حکم تھا کس کی مجال تھی کہ حضرت کے حکم کے سامنے چونو چرا کرے حضرت سے لے تو لال کرے حضرت سے حجت کرے گئے گاؤں کے اندر تلاشی لی گئی اور تلاش کرنے کے بعد اس آدمی کو لے آیا گیا لوگوں نے کسی نے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا جس کے پاس چادر تھی اس نے چادر آنکھوں پر ڈھک لی اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنی سے اپنا منہ اور اپنا ناک چھپانے لگا کہ آج یہ گندا متافن اور ناپاک آدمی ہمارے دسترخوان کے اندر آ گیا حضرت رحمت اللہ علیہ جو مدرسے کے دین تھے جو خانخواہ کی زینت تھے مدرسہ کیا دیتا ہے خانخواہ کیا دیتا ہے وہ انسانیت دیتا ہے وہ احترام دیتا ہے وہ آدمیت دیتا ہے وہ بھائی چارگی دیتا ہے وہ اخوت دیتا ہے ان مدرسوں میں جب حکومت کا پیسہ لگے گا یہ مدرسے سیاسی کتوں کے لالچ میں آئیں گے ان مدرسوں کی روحانیت ختم ہو جائے گی ان مدرسوں کی برکتیں ختم ہو جائیں گی یہ مدرسے فاخوں پر چلیں گے یہ محتمیم در در کی ٹھوکریں کھائے گا یہ محتم اپنی بیمار بیوی اور لا علاج مرض کے بچوں کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر مہمانان رسول کے کمبل کی تلاش میں اور ان کی روٹی روزی کی فکر میں ہندوستان کے چپے چپے میں دھکا کھاتا رہے گا یہ مدرسے ایسے ہی چلتے رہیں گے یہ مدرسوں کی تاریخ ہے کہ محتم دھکا کھاتے رہے سفرا گالیاں کھاتے رہے بجلی کٹ جائے فاقوں کی نوبت آئے پھٹے ہوئے بوریے ہوں ہائی ٹیک عمارتیں نہ ہو یہ مدرسے جب تک ان شکلوں میں رہیں گے اس وقت تک ان میں رحمتیں برکتیں اور خدا کی مدد آتی رہیں گی خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ عاصم نانوتوی رحمت اللہ علیہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی حضرت گنگوہی اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامد برکاتوم ایسے ہیرے اور موتی اس کان سے پیدا ہوتے رہیں گے جب تک ان کانوں کے اندر حکومت کا پیسہ نہیں لگے گا رشوت کوروں کی حرام کمائی نہیں لگے گی اور حکومت جب تک ان کی سرپرستی نہیں کرے گی مدرسے برابر ایسے ہیرے جواہرات پیدا کرتے رہیں گے لیکن جب یہ مدرسے حکومت کے شعبے بن جائیں گے تو جیسے بی ڈی اے ایک شعبہ ہے اور کارپوریشن ایک شعبہ ہے اوقاف ایک شعبہ ہے یہ مدرسہ بھی اسی کے نظر ہو جائے گا یہاں رشوت خور پیدا ہوں گے یہاں ٹھکنے والے بدماش ڈاکو پیدا ہوں گے یہاں زانی پیدا ہوں گے انسانیت کے سبق سے آری خونخار بھیڑیے پیدا ہوں گے جن کے اندر شرم نہیں ہوگی جن کے اندر حیا نہیں ہوگی اور وہ تہذیب اور وہ اریانیت کے دل دادا جن کے اندر اخلاق اور غیر اخلاق کی کوئی تمیز نہیں انسانیت اور حیوانیت کا جن میں فرق اٹھ چکا ہے کیا آج دنیا امریکہ کو متمدن نہیں سمجھتی کیا آج دنیا یورپ کو آج دنیا گورے چمڑے والوں کو ترقی یافتہ نہیں سمجھتی ان کی ترقی کا راز کیا ہے صبح سویرے نہار پیٹ ان کی عورتیں ایک کتے کو لے کر چلیں ان کے مرد ایک کتیا کو لے کر چلیں ہمارے اکابر میں حضرت اقدس مولانا کلیل الرحمان سجاد نعمان نعمانی دامت برکات العالیہ جو خلیفہ اجل ہیں حضرت اقدس مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکات العالیہ کے بڑی عجیب و غریب بات فرمائی کہا کہ دنیا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سویرے واکنگ میں اپنے ساتھ کتوں کو لے کر جاتے ہیں اور عورتیں مرد کتیا کو لے کر جاتے ہیں اور عورتیں کتے کو لے کر جاتے ہیں حضرت مولانا قلیل الرحمان سجاد دامت برکات نے فرمایا غلط بات ہے کتے ان کو لے کر جاتے ہیں یہ کتوں کو لے کر نہیں جاتے اور حضرت نے فرمایا جس قوم کا بڑا کوئی عالم نہ ہو جس قوم کا بڑا کوئی بزرگ نہ ہو جو قوم اپنے کسی بڑے کو اپنے کسی پیشوا کو تسلیم نہ کرے کسی امام کو تسلیم نہ کرے حضرت نے فرمایا یورپ کے کمینے اپنا کوئی بڑا تسلیم نہیں کرتے اپنا کوئی امام تسلیم نہیں کرتے بچہ خود مختار ہے بیٹی خود مختار ہے وہ عشق خود کرے گی وہ لڑکے کا انتخاب سلیکشن خود کرے گی اس کا بیٹا خود جو ہے اس کی بیوی کا سلیکشن کرے گا یہ خود مختاری میں کسی کو جو بڑا نہیں مانتے حضرت نے بڑی قیمتی بات کہی جو قوم اپنے اکابر سے دامن کو چھڑاتی ہے لکھ کر رکھو سونے کے حرفوں کے اندر حضرت کی بات جو قوم اپنے بڑوں کے دامن کو چھوڑتی ہے اپنے علماء کے دامن دامن کو چھوڑتی ہے اپنے بزرگوں کے دامن کو چھوڑتی ہے فرمایا کہ انہیں کتے کے دامن کو پکڑنا پڑے گا جو قوم علماء کے کہنے پر نہیں چلتی حضرت نے کہا کہا کہ دنیا والے دیکھ رہے رہے ہیں ہیں یہ کتے کو کو لے لے کر کر جا جا حضرت نے نہیں کتا ان رہا ہے اور حضرت نے سبب یہ بیان کیا کہ کتا جہاں ٹانگ اٹھایا یہ جوان ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے کتے کو یہ نہیں کہہ سکتے میری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا میرے ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا میرے کارخانے کا ٹائم ہو گیا کتا دائیں جائے حضرت کو دائیں جانا پڑتا ہے منسٹر کو بائیں کتا بائیں بائیں جائیں تو یہ منسٹر کو جانا پڑتا ہے یہ کتے کے غلام ہو گئے ہیں وہ پاخانہ کرے اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے حضرت نے اس واقعے کو بیان کر کر کہا کہ جو قوم بڑوں سے دامن کو چھڑاتی ہے وہ قوم کتوں کے تابع ہوتی ہے ان کا امام کتا ہوتا ہے پھر آگے چل کر حضرت نے یورپ کے ایک عجیب و غریب مقدمے کا حوالہ دیا کہ یورپ کی عدالت کے اندر شاید اس واقعے کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میاں بیوی تھے اور ان کی بیوی کتے کے ساتھ رات بسر کرتی تھی میاں نے عدالت کے اندر مقدمہ ٹھوکا کہ میری بیوی میری خواہشات کی تکمیل نہیں کرتی کتے کے ساتھ رات بسر کرتی ہے مقدمہ اتنا عجیب و غریب نہیں تھا جتنا کہ مقدمے کا نتیجہ عجیب و غریب تھا جج نے کہا یہ عورت بالغا ہے یہ عورت خود مختار ہے یہ عورت سمجھ رکھنے والی ہے اس کی اپنی مرضی ہے اپنی آزادی کو استعمال کر کر چاہے کتے کے ساتھ رات بتائے چاہے اپنے شوہر کے کے ساتھ رات بتائے تم جبر نہیں کر سکتے تم ظلم نہیں کر سکتے عورت اگر کتے کے ساتھ رات بتانا چاہے قانون اس کی اجازت دیتا ہے یہ ہے اس قوم کی حالت جس قوم پر آج مسلمان مرتی ہے جس قوم کے چہرے آج مسلمان منانے کی فکر کرتے ہیں جس قوم کی تہذیب اور جس قوم کے تمدن پر مر مٹنے کی کوشش کرتی ہے یہ کتا پوجنے والی قوم کتے کے پیشاب اور پاخانے کا لحاظ کرنے والی قوم ہے تمہارے پاس اجمیری کی خانخواہ ہے تمہارے پاس قاسم نانوتوی کی درگاہ ہے تمہارے پاس اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں تمہارے پاس حضرت گنگو ہی اللہ علیہ کے مقالات ہیں تمہارے پاس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے تمہارے پاس اشرف علی کی بہشتی زیور ہے تمہارے پاس شیخ زکریہ کا فضائل اعمال ہے کتے کی نقال قوم اور کتے کی پجاری قوم کی نقل کرو گے اس سے برا وقت شاید مسلمانوں پر کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا ایسے انسانیت کے کارخانوں کے نمائندے حضرت میری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے دسترخان کے اندر لے کر آؤ آئے ساری قوم پریشان ہو گئی سارے لوگ پریشان ہو گئے حضرت نے کہا اس کو نہ صرف یہ کہ میرے قریب لایا جائے قریب چپکا کر بٹھا لیا جیسے مجنون لیلا کو قریب کرتا ہے جیسے ماں اولاد کو سینے سے چمٹا لیتی ہے قوم دیکھ رہی ہے کہ جس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیا ہو گیا یہ انسانیت کے کارخانوں کے سرتاج تھے یہ انسانیت کے کارخانوں کے پروردہ تھے یہ انسان کی قیمت کو جانتے تھے یہ آدمیت کے فرق کو جانتے تھے یہ نقلی دوا بیچ کر انسانوں کی جانوں کو سودا کرنا انہوں نے پہچانا نہیں انہوں نے نقلی آپریشن کر کر انسانوں کی کڈنی بلاک کے اندر بیچنا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا انہوں نے انسان کا خون پانی سے سستا کبھی نہیں بنایا تھا انہوں نے ماں اور بہنوں کی آبرو کا سودا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ انسانوں کا احترام کرتے تھے یہ انسانیت کے جو ہے درسگاہ کے معلم تھے انہوں نے بلایا اور نہ صرف یہ کہ اپنے قریب بٹھایا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس جو ہے آدمی کو جس کو دنیا کی قوم گری ہوئی نگاہ سے دیکھتی تھی اور زلیل نگاہ سے دیکھتی تھی کھلایا فرماتے ہیں ناصر الدین جو اس کتاب کے لکھنے والے اس واقعے کے لکھنے والے فرماتے ہیں حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ جو معلم جو ہے انسانیت کی درزگاہ کے استاد تھے اور مدارس عربیہ کی پیداوار تھی جن کے ہاتھ کا کھانا جب اس فقیر حقیر اور ناپاک اور گندے انسان کے منہ میں گیا ناصر الدین کے الفاظ بڑے عجیب و غریب ہیں مجھے یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس کے کھانے کا نوالا میدے میں پہلے پہنچا یا حضرت کے ہاتھ کا نور اس کے قلب میں پہلے پہنچا نوالا میدے میں جانے سے پہلے دانت نوالے کو چبا رہے تھے اس نے فوراً یہ کہا اجمیری رحمت اللہ علیہ سے حضرت ہاتھ بڑھائیے اب ایمان سے میرا دل سرشار ہو چکا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں جس قوم کو حقارت کی نگاہ سے جس فرق کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا تھا ہاتھ کے نوالے کھلا کر ایمان اسلام اخلاق کا وہ نور ان کے دل کے اندر بھرا کہ ناصر الدین کہتے ہیں کہ نوالا پیٹ میں پہلے پہنچا حضرت کا نور اور حضرت کی ہاتھ کی برکتیں اور روحانیت دل دماغ کو پہلے ٹچ کی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کون سی چیز پہلے گئی کہ دوسرے ہی لمحے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ لیا اس زمانے کا ایک غریب حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آیا کہا کہ میں کئی دنوں سے فقر فاقی کی زندگی گزار رہا ہوں اور کئی دنوں سے مشکلات کی زندگی گزار رہا ہوں پرتوی راج کی حکومت اجمیر کے اندر راجستان کے اندر تھی حضرت نے ایک پرچی لکھی حضرت نے ایک جو ہے ایک درخواست نامہ لکھا کہا کہ حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ تمہاری رعایا میں کوئی بے روزگار نہ رہے کوئی بھوکا نہ رہے کوئی پیاسا نہ رہے یہ حقیر فقیر زندگی گزارنے والے یہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے یہ مدارس کے پیداوار بادشاہوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے تھے یہ بظاہر اونٹ کے چرانے والے اور پھٹے ہوئے بوریوں پر اور پیون لگے کپڑے لگانے والے بادشاہوں کے دلو قلوب ان کے انگلیوں کے درمیان تھے پرتوی راج کو انہوں نے لیٹر لکھا کہ تمہاری رعایا کے اندر ایک غریب اور ایک فقیر جو ہے ایسی زندگی گزارے جب پرتوی راج کے دربار میں اس فقیر و غریب کا اس خان کے پیر و مرشد کا اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نامہ گیا خط گیا وہ غضب میں آ گیا متکبر تھا مغرور تھا وقت کا فران تھا کہ ایک وقت کے اون چرانے والے فقیر کی یہ ہمت کہ وقت کے حکمران برتوی راج کو وہ حکومت چلاتا ہے حکومت دکھاتا ہے اپنا روگ دکھاتا ہے اس کی کیا حیثیت اس کا کیا مقام یہ کہہ کر اس نے جو ہے خط کو پھاڑ دیا اور پیروں تلے اسے دبا دیا جب خط کے پہنچانے والے نے والا نامہ پہنچانے والے نے خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر یہ بات بتائی کہ پرتوی راج نے آپ کے خط کے ٹکڑے کر دیے حضرت نے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اے رب کائنات جس طریقے سے اس نے میرے خط کے برق اڑا دیے اے رب کائنات تو اس کے حکومت کے برق اڑا دے فرماتے ہیں جوانی کے دن ختم نہیں ہونے پائے تھے ابھی سورج ڈھلنے نہیں پایا تھا اللہ نے وہ اسباب پیدا کیے کہ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ حملہ کرنے والے تھے حضرت کاج اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا حملہ کرو <coughs> اللہ کی مدد اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ شامل حال ہے شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے پرتوی راج کی حکومت پر حملہ کیا اور جیسے خواجاج میری رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس زمین نے دیکھا اس آسمان نے دیکھا یہ زمین اگر آج بول سکتی ہے یہ آسمان اگر آج کہہ سکتا ہے تو کہے گا کہ پرتوی راج کے اتنے ہی ٹکڑے ہوئے جتنا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خط کے ٹکڑے ہو گئے آن کے آن میں حکومت اس کی چلی گئی حکومت کے پرخچے اڑ گئے یہ ہے مدرسوں کی پیداوار یہ ہے مدرسوں کی دین جو غریبوں کی فکر کرنے والے اور جس آدمی کو قوم ملت نے ٹکرا دیا نوالے بنا کر ماں کی طرح شفقت اور نور سے بھرے نوالے ان کے میدے میں اور ان کے دل میں نورانیت اتارنے والے لیکن ہماری حالت ہے کہ سدھرنے کا نام نہیں لیتی آج یورپ آج امریکہ آج ڈالر اور آج فارن کرنسی کا نام بھر بھر کر مسلمان قوم لیتی ہے مر رہی ہے کالجوں کے پیچھے مر رہی ہے یونیورسٹیوں کے پیچھے اور آج مسلمانوں کی وہ حالت ہوئی اور وہ حالت ہوئی کہ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ نے ایک واقعہ بیان کیا ایک آدمی کو جن اپنے قبضے میں کرنے کا بڑا شوق ہوا کہ جن اپنے قبضے میں کرے تاکہ دنیا کی کامیابی ملے اور بے شمار روپیہ ملے اور بے شمار پیسہ ملے دین کو چھوڑ کر علماء کو چھوڑ کر مدارس کو چھوڑ کر خان کو چھوڑ کر ان پیمن لگے کپڑے پہننے والوں کو حقارت کی نگاہ سے جو دیکھتا ہے ان مدارس رویہ اور ان مساجد کے میناروں کو جو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے جو دنیا کا کتا ہوتا ہے وہ اس واقعے میں بیان کیا گیا کہ جن تو حاصل ہو گیا جن آنے سے پہلے اس نے ایک شرط لگائی کہ شرط یہ ہے کہ تم جب کبھی مجھے بلاؤ گے وہ خواہش بیان کرو گے جس خواہش کو تم نے پہلے کبھی بیان نہیں کیا اب کہا کہ روٹی دو اب روٹی آئندہ طلب نہیں کرو گے دوسری مرتبہ کہا بریانی اب تیسری مرتبہ اس کا تذکرہ نہیں ہوگا تیسری مرتبہ کہا بنگلہ چوتھی تو کہا ہر مرتبہ تمہیں نئی فرمائش کرنی پڑے گی جس دن تمہاری فرمائشیں ختم ہوگی اور جس دن تمہاری حسرتیں ختم ہوں گی وہ زندگی کا تمہارا آخری دن ہوگا کوئی آدمی کتنی چیزوں کو بیان کرے ستارہ کہے توڑ کر لائے چاند کہے اس کے گود میں ڈال دے سورج کہے اس کے گھر میں ڈال دے سمندر کہے اس کے قدموں کے نیچے ڈال دے کتنا بیان کرے گا کتنا بیان کرے گا تو چنانچہ ایک وقت آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم اپنی آخری خواہش اب یہ آخری مرتبہ کر چکے ہو اگلی مجلس کے اندر تم ایسی خواہش بیان کرو گے جس خواہش کو تم نے اب تک بیان نہیں کیا اگر بیان کردہ خواہش جو پچھلی مرتبہ تم نے بیان کیا ہے تمہارے ریکارڈ میں ہے اگر تم نے بیان کیا تو تمہارے گلے کو دبا دیا جائے گا اور تمہیں زندہ دفن کر دیا جائے گا واہ بڑا پریشان کیا کیا جائے علماء کے بغیر خانخواہوں کے بغیر مدارس عربیہ کی چوکھٹ کے بغیر اور ان خان خواہوں کی مٹی کے بغیر میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس کا کوئی علاج نہیں وہ جن جس نے کہا تھا کہ تم نئی وہ خواہش بیان کرو گے کہ جس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے اس کا علاج صرف ایک عالم کے پاس تھا ایک خانقاہ کے پروردہ فقیر کے پاس تھا اس فقیر نے اس مدرسے کی پیداوار نے اس خانقاہ کے پھٹے ہوئے بوریے پر پیون لگے کپڑے پہننے والے عالم میں وہ کیا تجویز بیان کی کہ جن جس سے آجز رہ گیا انشاءاللہ اس تجویز کے ساتھ مدرسہ بورڈ کے نقصانات اور مدارس عربیہ کے کیا فوائد ہیں ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان مدارس عربیہ جو دین کے قلعے ہیں حفاظت فرمائے ان علماء کی حفاظت فرمائے حکومت کی غداریاں اور حکومت کی بے وفائیاں اور حکومت کی دشمنیوں سے اللہ تعالیٰ ان مدارس و مکاتب کی حفاظت فرمائے آمین واخردان الحمد رب العالمین